السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 479 جو جملے پڑھاتا ہوں پڑھ لیجئے پڑھتے ہی آپ کے کھاتے میں آپ کے اکاؤنٹ میں بیس لاکھ نیکیاں جمع ہو جائیں گی اب پڑھیے میرے ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدن سمدن لم یلد ولم یولد ولم یق اللہ کفون احد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اسے پڑھے اس کے لیے بیس لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی مجموع زوائد میں یہ حدیث ہے کس قدر اللہ جل شانو کی یہاں سے انعام اور احسان کی بارش ہے کہ ایک معمولی سی چیز پڑھنے پر جس میں نہ مشقت ہے نہ وقت خرچ ہو پھر بھی ہزار ہزار لاکھ لاکھ نیکی آتا ہوتی ہے لیکن ہم لوگ اس قدر غفلت اور دنیاوی اغراض کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ان الطاف کی بارشوں سے کچھ بھی وصول نہیں کرتے اللہ جل شانو کے یہاں ہر نیکی کے لیے کم از کم دس گنا ثواب تو متعین ہی ہے بشرطے کے اخلاص سے ہو اس کے بعد اخلاص ہی کے اعتبار سے ثواب بڑھتا رہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے در شریف پڑھیے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے ضرور درود پڑھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام لانے سے پہلے جتنے گناہ حالت کفر میں کیے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر حساب حساب ہے ہر نیکی دس گنا سے لے کر سات سو سات سو تک اور جہاں تک اللہ چاہے لکھی جاتی ہے اور برائی ایک ہی لکھی جاتی ہے اور اگر اللہ جل شانو اس کو معاف فرما دے تو وہ بھی نہیں لکھی نہیں لکھی جاتی دوسری حدیث میں جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو صرف ارادے سے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور جب عمل کرتا ہے تو دس نیکیاں سات سو تک اور اس کے بعد جہاں تک اللہ تعالی شانو چاہے لکھی جاتی ہیں اس قسم کی احادیث بکثرت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل شانو کے یہاں دینے میں کمی نہیں کوئی لینے والا ہو یہی چیز اللہ والوں کی نگاہ میں ہوتی ہے جس کی وجہ سے دنیا کی بڑی سے بڑی دولت بھی ان کو نہیں لبھا سکتی ان کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتی ان کو لالچ میں نہیں ڈال سکتی اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں بنائے بھلے لوگوں میں بنائے اس لیے یہ کلمہ ایک مرتبہ جو میں نے پڑھا ہے اسے پڑھ لینا اور ایک نصیحت سن لیجئے ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ میں نیک ہوں یہ مجھے کیسے پتا چلے کہ میں نیک ہوں میں نیک مرد ہوں میں نیک عورت ہوں کیسے پتا چلے تو انہوں نے جواب دیا اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہو چاہے ماں باپ زندہ ہوں چاہے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے صالح یدعو له کہ نیک اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے لیے دعا کرے گی تو اگر ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں گے تو ہم نیکوں میں شمار ہوں گے جو گنگار اولاد ہوگی انہیں ماں باپ کے لیے دعا کرنے کی توفیق نہیں ہوگی اتنا یاد رکھنا ماں باپ کے لیے دعا شروع کر دو روزانہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ اتنا پڑھ لو رب ارحمہما ہما کما ربیانی صغیرہ رب رحم کما کما ربانی اے اللہ ان دونوں پر تو رحم کر میرے ماں باپ پر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے تو ان پر رحم کر تو نیک جو لڑکا ہوگا یا نیک لڑکی ہوگی وہی ماں باپ کے لیے دعا کریں گے یاد رکھنا اولاد انصالح حدیث شریف میں آتا ہے یا نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرے جو چھوڑ کے جاتا ہے علماء نے لکھا ہے کہ نیک اولاد ہوگی وہی دعا کرے گی جو گار ہوگی اللہ ان کو گناہ دعا کرنے کی توفیق نہیں دے گا اس لیے روزانہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو چاہے ماں باپ زندہ ہوں چاہے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں اللہ تعالی ہم سب کے لیے دعائیں قبول فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا داوانہ الحمد لله رب العالمين